سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حبشی لوگ عید کے دن مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیلا کرتے تھے ایک دن میں بھی آپ کے کندھے کے اوپر سے دیکھنے لگ گئی آپ نے میرے لیے اپنے کندھے جھکا دیے بس میں آپ کے کندھے کے اوپر سے دیکھتی رہی حتیٰ کہ میں سیر ہو گئی اور چلی گئی حدیث نمبر اٹھائیس سو چوہتر مسند احمد